سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام بروح سید الانام بابا ارواہ و اہل بیت کرام اس کے بعد گزارش ہے کہ اس نشست میں اس مجلس میں اس موضوع پر کلام کرنا ہے ہمارے مولانا محمد وسیم قرائی صاحب امیر تنظیم تحفظ مقدس اوراق ضلع لیا کی اس علاقے کے ایک ابو جہل نما نام نہاد مفتی کے ساتھ بحث پر اللہ جس کا پس منظر یہ ہے کچھ دن پہلے ضلع لیا میں ہمارے مولانا محمد وسیم صاحب قرائی کے چچا نے ایک نام نہاد علم ایمان دین سے کورے ملا کا پروفیسر کا جلسہ رکھا اور قرائی صاحب کے والد صاحب نے قرائی صاحب کو اس جلسے میں شریک ہونے پر مجبور کیا جس طرح کہ مجھے قرائی صاحب نے خود بیان فرمایا تو خطاب کے دوران کیونکہ والد صاحب نے سوال و جواب کے لیے بھیجا تھا تو انہوں نے والد کا حکم مانتے ہوئے سوالات شروع کیے اگرچہ ہماری طرف سے ممانعت تھی کہ کسی کے جلسے میں نہیں جانا میں نے جب ان سے بال پرس کی ہے کہ تم کیوں گئے انہوں نے کہا والد گرامی نے مجبور کیا یہ عذر معقول ہے لہذا ہمیں کوئی یہ الزام نہیں دے سکتا کہ تمہارا بندہ ہمارے جلسے میں کیوں آ گیا والد کے بھیجنے کو اس نے مجبوری سمجھا اور چلا گیا ورنہ بے اللہ تعالی ہمارے کسی بھی دوست کو کسی جلسے میں دین کے خلاف باتیں غیرت کے خلاف باتیں حقیقت کے خلاف باتیں جھوٹ انگریز نوازی اور جہالتوں کے سننے کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ کوئی خواہش ہے اب میرے دوستو میں اس پر تبصرہ اس وجہ سے کر رہا ہوں دو وجہ سامنے ایک تو ہمارے دوست کے سامنے سپیکر نہیں تھا فریق مخالف کے منہ کے آگے سپیکر تھا مجمع بھی اس کا تھا تو سپیکر کی آواز ان کی آواز پر غالب رہی اور شور بھی غالب رہا اور اس کا غلبہ ایک فطری عمل ہے ہونا تھا ایک بات تو یہ ہے کہ میں ان کی باتوں کو قرئی صاحب کے سوالات کو اردو میں سریکی سے اردو میں اور صاف کر کے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ قرئی صاحب کے سوال کتنے مضبوط ہیں اور جواب دینے والا خلط مبحث شور و شغب کے سوا کچھ نہیں کر سکتا سب ستی بندہ ہے حکیم کے مقابلے میں بول رہا تھا تو شور و شغب ہی تھا مشاغبے سے کام لے رہا تھا اور کچھ نہیں تھا دوسری یہ ہے کہ جب یہ لوگ بلیکیے اور مرتبانی دوسرے تیسرے ہمارے مخالفین جو زیادہ تر منظر عام پہ ہیں یہ ہیں دجال قسم قزاب قسم نہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رسول کے ساتھ تعلق نہ دین کے ساتھ جھوٹ مارنے کے بادشاہ کلپ کاٹنے کے بادشاہ تعریف کلام کے استاد اگر تعریف کلام میں یہودی ان سے سبق سیکھے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ابلیس بھی انگلی منہ میں ڈال کر بیٹھا ہوگا کہ استاد جی کیا کر رہے ہو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بارہا اپنے بیانات میں کہا کہ کوئی حرام زادہ کتی کا بچہ خنزیر کا بچہ اس سے بھی زیادہ گالیاں نکال کر میں نے کہا کہ وہ قلم میرا کاٹ کر پیش کرے گا وہ یہ کاٹ دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام ایسے برے القاب کے بالکل حقدار ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں اور اللہ پاک نے جو ہمیں بصیرت دی ہے جو ہم بصیرت کے ساتھ مستقبل کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں شرف بخشا ہے کہ وہ ہماری بصیرت جو ہے وہ بالکل صحیح اترتی ہے اور صحیح ثابت ہوتی ہے لہذا ان کے متعلق ہماری بصیرت افروز جو خبریں ہیں اللہ کے فضل سے صادق ہوتے ہیں کوئی جھوٹی نہیں ہوتی اور یہ ان کا اپنا عمل ثابت کرتا ہے لیکن کیونکہ ملعونی نہ انعامات تھوکے پھوکے قبیلے سے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں کو ذرا برابر بھی کوئی شرم نہ ماں کا نہ باپ کا نہ خدا کا نہ رسو کسی کا نہیں چلو ہوتا ہے بندہ والدین کا لحاظ کر جاتا ہے اگر خدا کا نہ کرے تو والدین کا کر جاتا ہے یار جب ایک کہہ رہا ہے کہ حرام زیادہ ہوگا تو میں حرام زیادہ ضرور بنوں لیکن نہیں حرام زیادہ بننے پر ان کو کوئی پورا عشق ہے شوق ہے چلو مبارک ہو بہت اچھا شوق ہے شالا ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے بہرحال لعنت اللہ علی القادمین کے جملے کے بعد میں آگے چلتا ہوں یہ انہوں نے کیا کیا کلپ کاٹے کاٹ کر تحریف کر کے دس منٹ قرائش صاحب بتا رہے ہیں اور ہمارے پاس انہوں نے وہ ساری ریکارڈنگ بھیجی ہے جو جلسہ گاہ تھا اس کے اندر دس منٹ مباحثہ ہوا اور بیٹھک کے اندر پندرہ منٹ ہوا یہ کل پچیس منٹ انہوں نے کیا کیا وہ پنڈیوال ایک ایبن الیہود ہے تو ابن الہود نے اور ادھر ادھر نے وہ کلپ کاٹے ادھر ادھر سے جوڑ کر تو بچارے جیسے مکھی پخانے پر بیٹھ کر اور خوش ہو کر خوراک کھا کے پھر منہ پہ ہاتھ مارتی ہے اور ٹشو سے صاف کر رہی ہوتی ہے یہ بچارے اپنے اسی طرح گوں گند کھانے کے بعد پھر یہ خوش ہو کر ٹشو مارتے ہیں منہ پر کمال ہو گئی دشمن تو زیر ہو گیا نا اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے جو دیکھنے والے ہیں وہی لان سے ڈال کر چھوڑ جاتے ہیں پانچ سات ان کے پاس ہیں یہاں پر چلو جملہ یہ بھی بات کر لیتا ہوں لطیفے کی بات ہے کہ مرتبان نے سنا ہے کہ اس نے کہا منڈی احمد آباد کے جلسے میں چشتی یہ بات سب ماما بھانجا رہ گئے ہیں سب بھاگ گئے ہیں میں نے کہا الحمدللہ پہلے نمبر پر تو ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں یہ تجھے ضرورت ہوگی دوسرے نمبر پر ہمارے تو جلسے میرے تو جلسے میں گنے نہیں جاتے اور اصل بات یہ ہے کہ باقی رہا تو تو شکر کر کے نصیر کی بہنیں زیادہ ہیں یہ نصیر کے بہنوں کی کثرت کی وجہ ہے کہ تیرے سانڈو زیادہ ہو کر جلسہ بھر دیتے ہیں بس اور میرے خیال میں ہو سکتا ہے تو بابا جی کی سنت ادا کر کے اپنے جلسے بھرنا شروع کر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے بابا جی بھی فرماتے تھے عورتوں کو ساتھ لایا کریں تاکہ ان کے دیکھنے سے مرد زیادہ ہیں تو آپ بھی اسی کوشش میں ہوں گے کہ سانڈو ویسے ہی زیادہ ہیں اور اگر معائنہ بازی ہو جائے معائنہ بازی بازی ہو گئی تو اس سے جلسہ اور بال جائے گا بہرحال تم ہر صورت میں صرف نصیر کی بہنوں کو دعا دے سکتے ہو یا نصیر کو دے سکتے ہو باقی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی جماعت کثیر ہے کثیر ہے اس کے بعد میرے بھائیوں میں اصل بات کی طرف آتا ہوں دو وجہ آپ نے سمجھ لی کہ میں بغیر ضرورت کے نہیں بول رہا اگرچہ بولنے کی مجھے اس وجہ سے حاجت نہیں تھی کہ ہمارے بچے مولانا محمد وسیم قرئی صاحب کے مقابلے میں آنے والا وہ بیچارہ علمی لحاظ سے ان کے سامنے ایمانی اور علمی بلکہ دینی اور علمی لحاظ سے دینی اور علمی لحاظ سے وہ بے صفر ہے ہاں جی شیر اور ماسے کا مقابلہ بھی نہیں لیکن ہمارے جو ہے نا کچھ بے علم اور شکی دوست شکی دوست جن کو میرے حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ شکی قوم ہے تو وہ ایسی بک بک کو سن کر وہ شک میں پڑ جاتے ہیں اوے پتہ نہیں کیا جواب نہیں آ سکا جی حالانکہ دوستو یہ جتنے اس طرح کے ملا ہیں میں شرطیہ کہتا ہوں اور پہلے بھی بارہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے بچے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے اور میں بھی میں نے یہ دعویٰ کیا اور میں نے سنا کسی نے کہا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہار گیا اب ہار جیت تو میں دکھاتا ہوں نا کیسے ہوئی ہے سمجھ نہیں آئی شور شرابے آواز کو دبانے سے ٹر ٹر کرنے سے خلط مبحث سے مشاغبے کرنے سے سبستی واہمی مقدمات بنا کر اپنے موقف کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ثابت کرنے سے کوئی فتح نہیں ہوتی ہاں جی نہ اگلے کو شکست ہوتی ہے شکست وہی ہوتی ہے جو علم والوں کی نظر میں ہو اور فتح بھی وہی ہوتی ہے جو علم والوں کی نظر میں ہو ابھی دیکھنا حضرت کا حشر کیا ہوتا ہے میں نے سنا ہے یہ چوک قریشی ہے کوئی ایسے علاقے میں مظفر گڑھ ضلع میں تو اس کا اس کا جانب مخالف کا قریشی ہے قریشی دو قسم ہوتے ہیں نا جانب مخالف جانب موافق کا قریشی آپ سمجھتے رہنا جانب مخالف کیا اور جانب موافق کیا ہے اس کو خود سمجھتے رہنا جانب مخالف کا قریشی ہے کچھ سنا ہے میرے دوستوں میں کیونکہ مباحثہ ہے تو مباحثے کے اندر دو فریق ہیں میں اپنے فریق کا نام وسیم صاحب یا قرئی صاحب لوں گا اور فریق مخالف کا بلیکی یا جانب مخالف کا قریشی دو لاکھ روپئے ہمارے بچے نے وسیم صاحب نے قرئی صاحب نے سوال کیا اسلام کا نظام میں اردو میں کر رہا ہوں اسلام کا نظام الیکشن ووٹ کے ذریعے آنا پہلی بات یہ جائز ہی نہیں اسلام کا نظام اسلامی طریقے کے ساتھ آ سکتا ہے نہ کہ یہود و نصارہ کے طریقے کے ساتھ ہر مسلمان کہے گا بچے نے سوال کیا کیا پوری دنیا کے دانت کٹے کر دی یہاں کوئی بیچارا مویشی کیا کرے گا جانب مخالف کا قریشی مویشی یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا یہ سوال اتنا بڑا ہے دیکھو اس سوال نے اس کو اتنا گرایا کہ پہلے سوال سوال پر ہی لمبا پڑ گیا کیا کہہ رہا ہے بلے آگے تم اس کا متبادل راستہ دو ہم الیکشن کو چھوڑ دیتے ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں تم خود سمجھدار ہو سوال اس کا تھا ہمارے بچے کا کہ اسلام کا نظام اسلامی طریقے کے ساتھ آ سکتا ہے یہود نصارہ کے طریقے کے ساتھ اگر اس کے پاس جواب ہوتا جواب ہوتا تو یہ یہ کہتا کہ بھائی یہ یہود نصارہ کا طریقہ نہیں یہ اسلام کا طریقہ ہے اور پھر اس کو ثابت کرتا وہ فوراً کیا کہتا ہے تم اس کا متبادل راستہ دو ہم الیکشن چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے فوراً مان گیا لمبا پڑ گیا کہ جس طرح جوتے مارنے ہیں مارا اب میں صرف شور ڈال سکتا ہوں جواب نہیں میں نے تیرے سوال کو صحیح تسلیم کر لیا یہ طریقہ یہود نصارہ کا ہے یہ طریقہ ورنہ متبادل بادل کو مانگ رہا ہے طریقہ یہود نسارا کا مان لیا اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ اس طریقے سے اسلام نہیں آ سکتا لاکھ لانا ہے آگے تیرے بولنے پر تو ممبر پر بیٹھا ہے لوگ تیرے آگے تجھے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں شکر پر یہ سکولی قوم ہے مسلمان قوم تیرے موتھے پر جوتے مارتی کہ تجھے اتنا تمیز نہیں جب تو نے مان لیا تو بحث ختم وہ جب مدعی کا دعوی اگلا تسلیم کر لے تو بحث تو ختم ہو جاتی ہے بحث تو ہوتی ہے جب ایک طرف سے دعوی ہو دوسرا اس دعوے کو تسلیم نہ کرے اب دعوے کے ابتال کے لیے وہ اپنے دعوے کو دلائل پیش کرے دعوے کو باطل کرے دعوے کو غلط ثابت کرے اب بحث چھڑے گی جب پہلے ہی داؤ میں اور حملے میں اگلے نے اپنے خسم اور فریق کا دعوی تسلیم کر لیا تو بات تو ختم ہو گئی تو اللہ لانت ہے تمہارے پڑھنے پر تمہارے پڑھانے والوں پر تمہیں اتنے ہی تمیز نہیں کم از کم مناظرہ تو پڑھ لیتے مناظرہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں مناظرہ بھی سمجھ نہیں آ رہی وہ کم از کم عقل تو استعمال کر لیتے مگر ہوتی تو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا عقل ہوتی تو اس کے بعد کلام ہی نہیں ہے واہ وسیم قرائی صاحب اگر کوئی ابو جہل کی نسل کا بندہ وہ بڑکے مارے گا اور تمہارے خلاف نعرے بازی کرے گا اور بگلے مارے گا بہت خوش ہو کر ہار گیا ہار گیا لیکن آسمان اور زمین اور پہاڑ اور ذرہ ذرہ اور ہر عقل مند کہے گا لاکھ لانت ہے تیری کیتی پر ہرا ہوا دوسرا ہے نارے ادھر مار رہا ہے قرئی نے اس کا موقع مانا یا اس نے اس کا مان لیا بتاؤ تو صحیح یار اچھا اگلی بات سنو وہ کہہ رہا ہے اس کا متبادل راستہ دو کیا شکر ہے خدا کا اس کا مطلب ہے تو اس بات کو سمجھ گیا کہ اگر کفر کو چھوڑنے کے بعد کوئی راستہ ہے بتلانے والا تو یہ چیز ہیں ورنہ بڑے ماں مطالبہ کر رہے ہیں ہم سے کیوں کر رہا ہے اگر تمہارے پاس کوئی متبادل راستہ ہوتا بات سمجھو تو تم ہمیں جو کہتے متبادل راستہ دو اللہ ایمان سے کہتا ہوں میں اسی اسی ایک پہلی بات پر بیٹھا رہوں تو دو گھنٹے لگا سکتا ہوں ان یعنی بغیرتوں کو تمیز ہے کوئی علم رکھتے ہیں یہ عنایت حسین بھٹی کے بھائی ہیں عنایت بھٹی رہا فلمی کنجر وہ بھی تو مفسر قرآن تھا یہ اسی طرح کا مفسر قرآن ہے اور پیر کا کتاب پیر کا کتاب کے ساتھ کے مفسر قرآن ہے وہ بھی داتا حضور پر دربار پر بیٹھ کر تفسیر بیان کرتا تھا نام کیا تھا پیر کا کتاب اتنا لانت تو اس قوم پر پڑ گئی ہے پیر کا کتاب ہے اور تفسیر سن رہے ہیں اور مفسر ہے نام کیا ہے لاکھ لانت ہے کافی تار نام ہے کوئی نام کی طرف توجہ نہیں کر رہا اس کو قرآن نے کہا دلالم مبین ویل خانو میں الخبر الفی ولالم مبین یہی زمانہ جہلیت کی دلال مبین ہے جس میں یہ قوم مبتلا ہے جب سے جاہلیت ثانیہ جاہلیت ثانیہ یا تھا یعنی یورپ کی تعلیم کے ذریعے حاصل کی تو اس وقت سے ملون بن کر ان کی عقل ختم ہو گئی زمین ہی ختم ہو گیا زمین بتا ہی نہیں رہا اب ایمان سے بتانا متبادل رہا بولو سچی کہ جب کہہ دیا کہ متبادل راستہ دو ہم چھوڑ دیں گے تو کیا اس کا صاف مطلب نہیں کہ واقع تن یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اسے اسلام نہیں آ سکتا یہ یہود نصارہ کا طریقہ ہے اسلام کا اس سے آنا ممکن نہیں متبادل بتاؤ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں آ سکتے اور ہر مسلمان کہے گا کہ اظہر میں شمس ہے غیر اسلامی طریقے سے کیا آئے گا غیر اسلام آ سکتا ہے کیا مثال دیتا ہوں کو کتے کا بچہ پاگل کا بچہ ہوگا جو نالی کے پانی کے ساتھ تہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں بولو تو صحیح نالی اور گٹر کے پانی کے ساتھ کوئی اللہ پھنسایا اللہ پھنسایا جو ہے وہ تو تہارت حاصل کرنے کی سوچ سکتا ہے مسلمان نہیں سوچ سکتا کہ سوچ سکتا ہے ایمان سے بتاؤ اور یہاں ایک اور بات سنو ان جہلوں کو اپنے لفظوں کا پتہ نہیں ہوتا جہلو علم والا جانتا ہے الفاظ کیا ہوتے ہیں الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں اور بدھو زبانیں چار اردو کے لفظ سیکھ لیے اور پھر بس چل پر آپ میں شیخ الاسلام بن گیا ہوں تمہیں تو اردو کے الفاظ جو بولتے ہیں انہیں کا پتہ نہیں ہوتا آپ کیا کہہ رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ایک طرف سے تسلیم کر رہے ہو کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے یہود نسارا کا ہے اس سے اسلام نہیں آ سکتا اب متبادل طریقہ دو ایسے بولو تو صحیح ایسے تم خود سمجھدار ہو اس کو جس کو کوفر اور غیر اسلامی مان رہا ہے کیا کوفر کو چھوڑنا کوفر کو چھوڑنا یہ خود آج خود کوفر کا متبادل نہیں پتا نہیں آپ نے توجہ کیا ہے نہیں اللہ پھنسایا تو نہیں کر سکتا جس کو خدا نے پھنسایا اس کا بیڑا ہو جائے آئی جان شکنجے اندر جیوں ویلے میں چکنا جی اس کو پتا نہیں تھا بچے بچہ جو بیٹھا ہے بات کر رہا ہے اس کے ساتھ پیچھے بھی کچھ ہے اس کو یہ خبر نہیں تھی احساس نہیں تھا اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد ہمارے حضرت صاحب اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بتاؤ مسلمانوں ایک آدمی دل دل میں مبتلا ہے بات کو سمجھنا کیا کہہ رہا ہوں دل دل میں پھنسا ہوا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کھوبے میں پھنسے ہے کاغذ پھنس گئے دل دل میں پھنسا ہوا ہے اس کو کہو نکلو دل دل سے وہ کہو کو متبادل بتاؤ وہ کیا کہے اس کو سر سارے کہیں گے وہ بے وقوف کا بچہ اس سے نکلا یہی متبادل یہ نکلنا ہی متبادل ہے کیا تو دوسری دلدل چاہتا ہے متبادل دوسری دلدل تجھے پیش کرے وہ بے وقوف کا بچہ مصیبت سے نکلنا یہ نجات ہے اور نجات مصیبت کا خود متبادل ہے میری بات نہیں سمجھے ہے اللہ پھنسایا کہ نہیں بولو الجھا ہے پاؤں یا کا زلف دراز میں لو آج اپنے دام میں سیاد آ گیا اگر کتابوں کے لطائف سمجھتے ہیں ہم تو ان کے الفاظ کے معنی نہیں سمجھ سکتے بات کو سمجھو بھائی اب بات آ گئی اس نے کہا متبادل سنو متبادل بتاؤ اس جاہل کو اتنا پتا نہیں ہے کہ جب دنیا میں کفر کا غلبہ ہو کیا کہہ رہا ہوں دنیا میں کفر کا غلبہ ہو کفر کا غلبہ اور تسلط ہو تو پہلے اللہ پاک نے کیا طریقے اسلامی بنائے ہیں کفر کے غلبہ کو ہٹانے کے لیے اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایک تو اس کو یہ خبر نہیں ہے وہ میں بتاؤں گا دوسرا اس مویشی کو اتنا تمیز نہیں دوسرا اس مویشی کو اتنا تمیز نہیں کہ حالات کے اندر کفر کے غلبے اور تسلط کے حالات میں مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے احکامات کی تفصیل کیا ہے بدھو ایکسپریس ایسے ٹائر سر پر رکھ کر بیٹھ گیا ویسپا شیر پہاڑا لا ویسپا شیر ویسپے کا ٹائر اٹھانا اور سر پہ رکھ لینا اور کہنا مجاہد اسلام آ گیا میدان میں پارٹ شیر پہاڑ ویٹری چل رہا ویسپا جب جدو پہاڑ جانا اس نے ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ٹر ہوں میں پہلی بات سمجھاتا ہوں اللہ پاک کے پاس کیا طریقہ جب کفر دنیا پر مسلط ہو جائے مسلمانوں پر ہاں، دو طریقے اللہ کے ایک طریقہ آسمانی اور غیر اختیاری ہے دوسرا زمینی اور اختیاری ہے کیا کہہ رہا ہوں آسمانی اور غیر اختیاری طریقہ عذاب کا ہے جب دنیا پر کفر مسلط و غالب ہو ایک طریقہ اس کا عذاب کا ہے عذاب کے ذریعے کفر کو ہٹاتا ہے کفار کو کمزور کرتا ہے پھر اسلام کو غالب کرتا ہے دوسرا طریقہ ہے اختیاری اور زمینی وہ کیا ہے جہاد کیا ہے جہاد اور بدھو ایکسپریس ان کو ذلیل کرنا فرض ہے کیوں یہ نلائق نا اہل خود پرلے درجے کے جاہل بے دین غیرت ہو کر دین والوں کا مقابلہ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی تزلیل فرض ہے اور اسی وجہ سے میں تزلیل کرتا ہوں لوگوں کو بات کو سمجھنا یہ دو طریقے کیا ہوں کون سے ہو گئے عذاب جہاد بولو کتنا طریقے ہو گئے عذاب کا بات ہے عذاب کا طریقہ اللہ تعالی کا بھی استعمال کرتا ہے جب جہاد کی گنجائش ہی نہ کفر فطری لحاظ سے بہت طاقتور ہو مسلمان فطری لحاظ سے بہت کمزور جیسا کہ فرعون کا دور تھا فرعون طاقتور ترین دشمن تھا قوم بنی اسرائیل اس کے مقابلے میں کل عدم تھا اللہ نے موسا علیہ السلام سے یہ نہ فرمایا کہ تو قوم سے جا کر قید اس کے ساتھ یاد کرو اور یہ بھی نہ کہا کہ پھر ان سے الیکشن لڑو اور بولو تو صحیح کیا کہا تم صبر کرو اس کو میں غلط کروں گا اللہ نے فرعون کو غلط کر دیا مصر خالی ہو گیا اللہ نے کمزور مسلمان بنی اسرائیل کو مصر دے دیا بادشاہی مل گئی کفر کا غلبہ ٹوٹ گیا اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی یہ ایک طریقہ ہے جب بھی دنیا میں فرعونی حکومتیں ہوں اور مسلمان کمزور ہوں کل عدم ہو جائیں تو اس وقت اللہ کے پاس یہی طریقہ دوسرا طریقہ جہاد بولو کیا یہ کب ہوتا ہے جب جہاد ممکن ہو فطری لحاظ سے جہاد کی گنجائش ہو وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے ادھر دیکھو اس وقت کے ماحول اور حالات کو سمجھو تاکہ یہ اس اس کے تناظر میں یہ بات سمجھ آئے آپ عرب میں تشریف لائے عرب کی کوئی بڑی حکومت نہیں تھی چھوٹے چھوٹے قبیلے اور جرگے تھے ہر گاؤں والے کی اپنی حکومت تھی اپنا سردار حاکم تھا آپ علیہ السلاۃ وسلم مکہ سے مدینہ شریف جب تشریف لائے تین سو تیرہ کا لشکر ادھر ہے ادھر ایک ہزار کا ہے فطری لحاظ سے فطری لحاظ سے گنجائش ہے جہاد کی کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں تھی مقابلے میں جس کو کہیں کہ یہ فطری لحاظ سے ایک طرف سے بالکل جو ہے وہ کالا دم ہے اور دوسری نہیں اب ایسے حالات میں اللہ نے مدد فرمائی ایسے آپ نے یہاں جہاد فرمایا ہر قبیلے کے ساتھ کوئی جہاد کے ذریعے کوئی ویسے ہی ڈر کے مارے مسالات کر جاتے تھے سلح کر جاتے تھے معاہدے کر جاتے تھے ایسا ایسا آپ نے عرب کی ساری حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی پہلے جرگے اور قبیلے تھے پھر آپ نے پوری حکومت قائم کر لی اب جب حکومت قائم ہو گئی آپ چلے گئے آپ کے خلفاء آ گئے مقابلے میں باہر عرب عرب سے باہر روم اور فارس یہاں کے مجوس اور وہاں کے مجوسی اور مشرق وہاں کے یہود نسارا روم کے یہ بڑی سلطنتیں تھیں کیسر و کسرا کی سلطنت جن کو کہا جاتا یہ بہت بڑی سلطنتیں تھیں اب قانون فطرت کے مطابق قانون فطرت اور ظاہر کے مطابق اب ان کے پاس بھی طاقت تھی تو انہوں نے جہاد آگے شروع کر دی بڑی حکومتوں کے ساتھ جہاد ہوئے حتیٰ کہ وہ بھی مغلوب شکست خوردہ و خوار ہو کر قدموں میں گر پڑے ایسے ہے معلوم ہوا پہلی مثال فرون سے وہ بھی قرآن کے حوالے سے دوسری مثال رسول اکرم سے یہ بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا تو کتنے طریقے ہو گئے علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں اس کو ذکر کیا ہے اقبال فرماتے ہیں میں کبھی شیر میرے خیال پڑھا تھا ویسے بھی تو دو ہی طریقے ہیں ایک عذاب ایک جہاد بولو کیا کہنا ہے اللہ پاک کے پاس کوفر کا تسلط ہٹانے اسلام کا تسلط جمانے کے لیے کتنے طریقے ہیں کون کون سے ٹھیک ہو گیا اچھا، میرے بھائیوں تیسرا کوئی طریقہ نہیں تیسرا الیکشن کا طریقہ ہوتا کوئی نبی استعمال کرتا کوئی ولی استعمال کرتا ہاں ولی بدروں کی بات ہم نہیں کرتے سمجھ آ گئی اب جب اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دور جو چل رہا ہے اس کو ہم محمدی دور کہہ سکتے ہیں یا فرونی ذرا بولو تو صحیح غور کرو آپ کا دل فیصلہ کرے گا اقبال کے کلیات مصنوعی پس روایت کر وغیرہ وغیرہ وہ تو بھرے پڑے ہیں ہر بندے کا دل کہے گا کہ فراؤن یورپ ہے آج کا فراؤن کون ہے یہ عجیب ماڈرن فراؤن ہے کتے کمینے سارے اکٹھے ہو کر پوری دنیا کو نوچ رہے ہیں اقوام متحدہ بن گئے نا یہی ہے نا اور وہ پیچھے ان پر پانچ ویٹو پاور ہیں ایسے اور وہ بھی اصل جا کر پھر بری امریکہ پر ختم ہوتی ہے ایسے ہے کہ اور ہے تو اگر امریکہ کو فراؤن کہہ لو فرونی دور ہے مسلمان اتنا کمزور ہیں یہ خود اوے اتنا کمزور ہیں کہ یہ خود بلیک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی طریقہ تو اور نہیں اور بتائیں کیا کریں اگر یہ طاقتور ہوتے تو طریقے تو ہوتے پھر جہاد والا ہوتا ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بولو تو صحیح وہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ تو بادل طریقہ بتاؤ اس کا مطلب ہے جہاد کے قریب یہ بھی نہیں جاننا چاہتے ان کو پتا ہے جہاد ہو نہیں سکتا اور جہاد کیسے ہو وہ خدا کا بندہ مسلمانوں کی حکومتیں ایک نہیں ٹوٹی ہوئی شکستہ ہے ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اور وہ سب غلام محکوم پابند پٹے والے فرنگیوں کی طرف سے ایسے ہے حکومتوں کا یہ حال نیچے عوام تتر بتر ہر بے دینی کے اندر مبتلا دین کی مخالفت میں انتہا اگر ایک شخص اٹھتا ہے دین کی بات بات سمجھ لو اگر خالی دین کی بات کرنے کے لیے اٹھے تو گھر مخالف ایسے ہے گھر سے جان چھوٹے گلی مخالف رشتہ دار برادری مخالف محلہ مخالف شہر مخالف حکومت مخالف دنیا مخالف اور جب ساری دنیا ایک طرف ہے تو جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے بوڑھی کے ساتھ تو ان لائنوں سے کہو یہ یہ فراونی معاشرہ ہے کون سا معاشرہ ہے تو ملون فرعونی معاشرے میں جہاد نہیں ہوتا تو ہم سے یہ مطالبہ مت کرو کہ کوئی متبادل راستہ بتاؤ متبادل راستہ تھا جہاد ہاں. متبادل راستہ تھا عذاب کیونکہ جہاد ہو نہیں سکتا بات سمجھو جہاد فرونی معاشرہ ہے جہاد تو متبادل راستہ کیا رہا عذاب اور وہ ہمارے اختیار میں نہیں یہ بات تو سمجھ آ گئی اب بتانا چاہتے ہیں پہلے ہم پر ایسے حالات میں خدا کے احکام کی تفصیل کیا ہے بتاؤں ان بدھوں کا پتہ نہیں اللہ فرماتا علیہ کو من ہو سکتے ادھر دیکھو وہی بات جو اللہ نے کوکو میں بنی اسرائیل کے ساتھ کی جب کلونی معاشرہ ہو تو مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ اٹھو جہاد کرو اور حکومت بدلو فلاں کرو ایک ہوتا ہے نظام بدلنا ایک ہوتا ہے خود کو اسلام اور اپنے دین پر قابو رکھنا اللہ فرماتا ہے لا یا درکم من ولا لا یہ رہتا فرمایا جب تم ہدایت والے بن جاؤ گے ہدایت پر رہو گے تو کسی گمراہ کی گمراہی تجھے نقصان نہیں دے گی الح کو مان سکم اپنے آپ کو قابو کرو اللہ یہ نہیں کہہ رہا نظام بدلو اللہ فرما ہے علیہ کو منفوسا کم خود کو قابو کرو کیا مطلب جو اہل کفر کے مطالبے ہیں تم سے کفر کے ان کو نہ مانو ان کو نہ مانو خود کا اپنا دین قائم کرو اب رہا ان کا مسئلہ نظام بدلنے کا وہ خدا کا کام ہے جب اچھا ہے گا آزاد بھیج دے گا بنی اسرائیل کے قوم سے کیا کہا دین پر ہے قرآن فرما رہا ہے قوم بنی اسرائیل سے موسا علیہ السلام کو حکم ہوا ارشاد ہوا جاؤ اپنی قوم سے کہو اپنا دین قائم کرو اور صبر کرو کیا تو جو اس وقت کے فرعون کے دور میں مسلمانوں کو حکم ہوا تھا آج کے فرعونوں کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے وہی حکم وہ بے زمیر جو شخص اپنا دین گوا بیٹھے گا دوسرے کا کیسے لائے گا یہی وجہ ہے کہ تم نے جب یہ حکم نہ سمجھا تو غیر اسلامی طریقے سے جس کو تم خود غیر اسلامی مان رہے ہو اور کہہ رہے ہو متبادل دو غیر اسلامی طریقہ جب اپنایا تو تمہارا جو بلیکیوں کا بڑا تھا اس کی بیٹی باہر آ عورتوں پانچ فیصد عورتوں کا کوٹا دیا اور پھر سب سے بڑا دین کا نقصان اور تباہی یہ ہوگی توجہ کہ اسلام کہتا ہے لا یس طویل خبیف و طیب پاک پلیت برابر تمہارے بلیکیوں نظریے کے مطابق تمہارا خاتم پاک ہے ایسے اور تمہارے ہی نظریے کے مطابق نون لیجیے پلیت ہے ان کا ہر بندہ پلیت ہے تم گستاخ کہتے ہو وہ ہر بندہ پلی تمہارا بڑا پاک چلو تمہیں تو ہم پلیت کہیں گے کوئی بات نہیں تمہارا بڑا تمہاری زبان کے مطابق تو پاک ہے ایسے کیونکہ قائد مان رہے ہو تم قائد مان رہے ہو قائد پاک ہے تو قائد مان رہے ہو تو پاک ہوا اب تمہارا بڑا قائد وہ ہوا پا ایسے متقی پرہیزگار آکرم دانا کل ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاتھی ہاں، اس بول پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہو جو ایسا ہے تمہارا جب تم نے اور اس نے الیکشن مانا تو نون لیگیوں کا ایک پلیت چاہے وہ خسرا ہو چاہے وہ کنجر ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا پلیتوں کا سرتار ہو خسرا ہو وہ اور تمہارا پاک دونوں برابر ہو گئے تو دو ہی صورتیں ہیں برابری کی یا تمہارا پلیت ہو گیا یا ان کا پاک ہو گیا بتاؤ قرآن فرماتا ہے پلیت پاک برابر اور تم نے کر دیا بتاؤ پوری دنیا کے اندر تم نے ہر مسلمان کو خدا کے قرآن کی مخالفت کا سبق دیا مسلمان کی توہین کا سبق دیا اس میں اور کیا توہین ہوگی کہ ایک متقی پرہیزگار شخص اور ایک خسرا اور پلیت اور بغیرت لانتی ان دونوں کو تم برابر کر رہے ہو فکر میں ووٹ میں فکر عقل میں جب برابر کر رہے ہو تو بتاؤ تمہارا دین ہاتھ سے گیا کہ نہ گیا اور میں آگے بھی چلتا ہوں میں کہتا ہوں اگر اس وقت نبی ہوتے جب نبی کے دین والا وہ بے دین کے برابر تم نے کر دکھایا ووٹوں کے ذریعے تو کیا خود اگر نبی ہوتے تو تم ملعونین ووٹوں کے ذریعے نبی کو غیر نبی کے برابر نہ کر دیتے اب ملعونوں خود کو توہین اور کفر کفر رسال کفر اور توہین رسالت سے بچا کر دکھاؤ ہاں اور ٹھیکے دار بنو ممبر کے خود کافر ہو کر بیٹھ گئے خود ملعون ہو کر بیٹھ گئے وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں وہ خدا کا بندہ جب خود قائد اور رہبر اور لیڈر جس کو یہ کہتے ہیں اس کا دین ہاتھ سے نکل گیا غیر اسلامی طریقے تو دوسرے کا کیسے لائے گا بتاؤ تو صحیح ماں کی سری لانا ہے کیا لانا ہے تو خدا کے بندے اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں کیا اس بات کا مکلف ہی نہیں کیا کہ ہم نظام بدلیں ہمیں اس بات کا مکلف کیا اللہ کو منفوس رکھوں خود کو قابو کرو تو ہمارا اس نظام اس نظام کا متبادل ہمارا کیا ہے کہ اس نظام سے دور رہیں بولو تو صحیح تاکہ ہم اپنا دین تو بچا لیں تمہاری بہن بیٹی باہر چلی گئی تمہاری چلی گئی تمہاری نس گئی پھنس گئی تم ہماری بھی خراب کرنا چاہتے ہو اور جب سب کی تباہ ہو جائیں گی پھر کہو گے دین آ گیا لکھ لانت ہے تمہارے ایسے دین پر جی۔ اب سمجھ آ گئی میرے دوست جی، جی، تم سے کو پوچھے تم سے اگر کوئی سوال کرے تم دین اسلام اسلامی نظام لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے تم کہو پاگل کا بچہ ہم ہمارے اوپر فرض یہ ہے کہ ہم اس نظام سے خود کو بچائیں یہ فرونی نظام ہے اس کا حال عذاب الہی ہے بولن انی ماقم منل منتاجرین وہ ملعونین اللہ نبیوں سے کہتا تھا نبیوں ان سے کہہ دو تم بھی خدا کے حکم کا انتظار کرو میں بھی انتظار کروں ہم لڑ سکتے نہیں تمہارے ساتھ اب صرف حکم الہی کا انتظار ہے معلوم ہوا بغیرت نبیوں کو جیسے انتظار کا حکم ہے ہم بھی اسی کے پابند ہیں ہم بھی اسی کے مکلف ہیں ہم انتظار کریں خدا ان کو غرق کریں ہم ان کے جو منصوبے ہیں ان کی تعلیم تہذیب ان کی سیاست نظام اس سے دور رہیں بس اپنی اولاد کو بچائیں جب ان سے دور رہنے کی بات آتی ہے تو یہ لانتی کیا کہتے ہیں پھر کھائیں گے کہاں سے لاکھ لانت ہے ادھر مجاہد بن رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں اور ادھر جب آتی ہے بات کے تعلیم سے دور ہو جب کہیں گے کھائیں گے کہاں سے وہ بےغیرت کبھی مجاہد بھی کھانے کی سوچتا ہے لاکھ لانت ہے تمہاری عقل پر بنتے تو مجاہد ہو وہ بےغیرت مجاہد کو جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو میاشی بدماشی کا ٹکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور پھر کہتے ہو یہ وہی بات ہے کیڑے نے کہا ماں کو آسمان کو اٹھانا چاہتا ہوں کس نے کہا کیا کرنا چاہتا ہوں چوٹا چونٹے نے کہا ماں سے آسمان اٹھانا چاہتا ہوں اس نے کہا بیٹے کمر کی اور تیاری کر کیا کہا وہ کمر اس کی کتنا ہوتی ہے کیڑے کی دیکھیے کبھی وہ پاگل کبھی دیکھیے وہ چیوٹا کہ کمر کتنا موٹی ہوتی ہے وال جتنا ہوتی ہے اس نے کہا یہ جو ہے نا کمر اس کو اور مضبوط کر ہاں، پھر اٹھا لے گا آسمان یہ وہی ہے میرے بھائیوں ایمان سے بتانا کیا اسی پہلے ہی سوال و جواب کے بعد جو تبصرہ میں نے کر دیا اس کے بعد کوئی بولنے کی گنجائش ہے ضرورت ہے بولو تو صحیح لیکن کیا کریں ہمارے ساتھی چبڑ ہیں کون ہے ساتھی چبڑ ہیں جو سنتے ہیں وہ مارے گئے اخیر ہو گئی ارے بھائی کیا آخر ہو گئی جب ہم سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ کسی بڈھے گدھے کو ری بادی کی تکلیف ہو گئی ایمر میں کہتا ہوں تو جب ہم سنتے ہیں یہ تو ری بادی ہے گدے کی بات تو ہے نہیں تو حیران ہوتے ہیں متعجب ہوتے ہیں کیا کہیں میں جواب نہ دیتا اگر یہ بچوں کے اندر خرابی نہ دیتا افسوس ہے اتنے حتمی یقینی دین کو سمجھنے کے بعد ابھی بھی تو میں ایسے کتوں کی طرف ایسے بڈھے گدھے ری بادی کے مریضوں کی ہواؤں کی طرف توجہ کرتے خدا کا خوف کرو اس پر اور بھی میں اللہ کے فضل سے کلام نشاور کر سکتا تھا لیکن پھر بات بڑھ جائے گی داستان طویل ہو جائے گی سمجھ نہیں آ رہی مجھے لگ رہا ہے کہ جو میں بیان کر چکا ہوں یہی ہضم نہیں ہوگا ہاں جی گدے والی ری بازی پھر شروع ہو جائے گی حضرت مویشی یا آل سنت آگے جو ہے نا ہمارے نوجوان ساتھی نے جواب دیا کہ اسلام کا نظام اسلام کی تعلیم کے ساتھ آ سکتا ہے اسلام کی تعلیم لوگوں کو یہودی تعلیم سے نکال کر اسلام والی کی طرف لایا جائے اسلام کی تعلیم کی طرف لایا جائے آپ کو معلوم ہے وہ تو بےچارے منتے کی ہوا نہیں جانتے آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ باس و مناظرہ میں جدلیات کی کتابوں میں ایک مقدمہ مذکور ہوتا ہے دوسرا بعض اوقات متوی ہو جاتا ہے یہاں پر وہی متویات مقدمات ملائیں گے تو بالکل نتیجہ سامنے آ جائے امت انہوں نے کہا قرائی صاحب نے اسلام کا نظام اسلام کی تعلیم کے ساتھ آ سکتا ہے کیا جب اسلام کی تعلیم دیں گے یہ اگلا مقدمہ ہے جب اسلام کی تعلیم دیں گے اسلام کی تعلیم دیں گے کفر کی تعلیم سے بچائیں گے یہودیت کی تعلیم سے بچائیں گے تو ذہن اسلامی بنیں گے جب اسلامی بنیں گے تو وہی طریقہ جو ہم میں بتا چکا ہوں خدا کی بارگاہ میں کفر و ظلم کے تسلط کو ہٹانے کے لیے یہ دعائیں کریں گے جس طرح ہم کر رہے ہیں جس طرح بنی اسرائیل نے کی صبر سے کام لیں گے اعلی کو مانف حکم پر عمل کریں گے خود کو قابو کریں گے اپنا دین جو ممکن ہے اس پر عمل کریں گے پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر ان کو گھر کر دے گا تو اسلام آ جائے گا کیا آ جائے گا یہ بات کہیے قرائی صاحب نے کچھ متویات کر دیے میں کسمیا کہتا ہوں کہ یہ لفظ میں بول رہا ہوں نا متویات وہ مویشی جو ہے نا اللہ پھنسایا اس کو اس کا بھی پتہ نہیں ہوگا کہ متویات کیا ہوتے ہیں وہ بیچارہ اتنا پڑا ہی نہیں ہے وہ ہے سکولی مجھے معلوم ہے نا آج کل کے ملا سکولی ہوتے ہیں ادھر ادھر سے تھوڑا سا اردو آیا انگلش آئی نو پرابلم ڈپریشن بس دو بھاؤ کے ماری اور سمجھا میں عالم بن گیا وہ بغیرت تو جو کیا معلوم علم کدھر کی طرح سمجھ آ گئی ہے اگلی بات عجیب ہے بھائی حضرت بلیکی کہتا ہے جس کو تم یہودی تعلیم کہتے ہو اس میں کس نے پھنسایا ہے کیا بات کیا بات ہے ہر جملہ آپ کا ایسا بے مثال جملہ ہے ایمان سے کہتا ہے ابو جہل بھی بیٹھا ہو نا تو سر پکڑ کر بیٹھ جائے کہ مجھے ابو جہل کیوں کہا گیا میرے سے بڑی بلائیں بھی پڑی ہیں میں تو کلام عرب کا استاد تھا ان کو کوئی بھی نہیں آتی نہ اپنی پنجابی نہ کوئی ہے نہ اعتراض نہ سوال کسی نے کا پتہ ہی نہیں ہے حضرت کیا کہہ رہے ہیں یہودی تعلیم کہتے ہیں جس کو اس اس میں میں کس ہمیں کس نے پھنسایا ہماری اولادوں کو کس نے پھنسایا ہے کیا بات شکر ہے خدا کا تبصرہ سنو کروں ہاں۔ قول زرری تو آ گیا نا حضرت کا قول زرری ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سنہری بک بک کیا ہٹ گئی سنہری بک بات تو آپ نے سن لی اب اس پر تبصرہ سنو کس نے بنسایا ہماری اور کس نے یعنی تعلیم بھی یہودی کی ہے بات ٹھیک ہے تمہاری ہے کرائی بات تمہاری ٹھیک ہے تعلیم یہودی کی ہے کفر کی ہے اولادیں ہماری پھنس گئی لیکن بتاؤ کن سے کس نے پھنسایا آگے ایمان سے کہنا جب یہ مان رہا ہے کہ یہ تعلیم کفر کی ہے یہودیت کی ہے تو بتاؤ ہمیں کس نے پھنسایا پہلے تو مان گیا نا کہ پھنسے ہوئے ہیں ایسے شکر ہے خدا پھر کہتا ہے پھنسایا کس نے کرائی کہتا پھنسایا تیرے باپ نے حق بنتا تھا نا کس نے پھنسایا تیرے باپ نے بھائی یا تو کرائی تجھے پھنساتا تو تو اس سے پوچھتا ادھر دیکھنا مثلا میں کسی بچے کو بھیجتا ہوں باہر سیلاب اور طوفان ہے اور میں کہتا ہوں یار وہ جانور جا رہا ہے بچے ذرا اس جانور کو سیلاب سے نکال کے آؤ جانور تو جانور رہا بچہ ڈوبنے لگ گیا بڑی مشکل سے کسی نے اس کو نکالا باہر آ گیا مجھے کہتا ہے اب بڑی میری ہمدردی کی بات کرتے ہو بتاؤ کس نے پھنسایا تو نہیں تو بھیجا تھا ایسے وہ تو کرائی کو کہہ رہا ہے کس نے پھنسایا کرائی نے پھنسایا یہ تو ہی تب بنتا ہے وہ بےغیرت وہ بدھو یہ تو ہی تب بنتا ہے کہ کرئی نے پھنسایا ہوتا تمہیں بلا ہو بولو تو سیکھا اب جس کمینے کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ منہ سے کیا نکال رہا ہوں لا یا علامو ماں یا خروج و میرا ہی وہ مخاطب ہونے کے قابل اس کو تم خطاب نہیں کر سکتے اس سے خطاب کروانا وہ تو بڑی دور کی بات ہے جو مخاطب ہونے کا اہل نہ ہو وہ مخاطب کیسے بن سکتا ہے سمجھنے میں کیا کر رہا ہوں جو شخص مخاطب ہونے کا اہل نہ ہو وہ مخاطب بن سکتا ہے یہ کیا لوگ اب قری صاحب آگے سے کہتے کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کو خود پھنسایا تجھے تیرے باپ نے پھنسایا تیرے باپ کو اس کے باپ نے پھنسایا تمہاری سیاست حکومت نے پھنسایا پیچھے چلو تو سر نے پھنسایا یہ جواب تھا اس کا بات نہیں سمجھی لیکن وہ جواب سن ہمارے دوست کو تو معلوم تھا کس نے پھنسایا لیکن وہ بےچارا اگلا پاگل ہو گیا ہمارے ساتھی کا سوال اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ اس کو یوں ہوا جیسے ہتھوڑا سر میں لگ گیا تو ہتھوڑے سے جیسے بندے کے پنجابی میں کہتے ہیں تو ہر پاؤں گئے بہت ڈر گیا وہ کی فڑے منہ تیرے علم دا فڑے منہ تیری خطابت دا ایک بچے نے تیرا تہور پوا کے رکھ دیتے ہیں لکھ لانا تے اس حرام دی جنس دے جیڑی کلپ جوڑ جوڑ کے تے بچے نو بدنام کرن دی کوشش کرے لکھ لانا تے حرام جو تمہیں پتہ نہیں تھی کہ اس بچے کے پیچھے اس کفر کے ماحول سے کوئی بچا ہوا بھی بیٹھا ہے سارے اللہ پھنسائے نہیں ہیں بولو تو صحیح سمجھ نہیں آ رہی اب میرے اللہ اکبر و کبیرہ یہاں پر بھی بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی جب اگلا مان گیا کہ ہمیں پھنسایا گیا ہے صرف اتنا ہے نا مکاری کر کے چھپا رہا ہے کہ پھنسایا کس نے کورئی سے پوچھتا ہے کورئی سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ کس نے پھنسایا اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملا سے نہ پوچھ کے اتنا بڑا بغیرت کیوں بن گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اب یہاں پر پھر کہتا ہے کہ پھر متبادل راستہ دکھاؤ حضرت صاحب چٹی کھاتے ہیں اور ہمیشہ چٹی کا متبادل مانتے ہیں اگر نہیں دیتے تو ہم کھاتے رہیں گے کہ ایسے حضرات کے بیانات پر نعرہ بازی ضرور ہونی چاہیے داد دینے کے لیے لیکن اس کو کہتے ہیں نعرہ لانت ایسے حضرات کے بیانات میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری وغیرہ مارنا ان نعروں کی توہین ہے ایسے بزرگوں کے خطابات میں نعرہ کیا ہونا چاہیے نعرہ ہے بتاؤں وہ تو بادل مانگ رہا ہے اس سے پوچھو چودہ سو سال تک مسلمانوں کے پاس کوئی متبادل تعلیم تھی یا نہیں تھی بغیرت یا اعلی حضرت کس تعلیم سے تیار ہوئے وہ ان بغیرتوں سے پوچھو امام امام کن کو مانتے ہو ابو حنیفہ کو مانا تو کس تعلیم سے تیار ہوئے اعلی حضرت کو امام مانا تو کس تعلیم سے تیار ہوئے تاجدار گول کس کی تعلیم سے تیار ہوئے اور لانت ہے تم پر ابھی متبادل مانگتے ہو اس کا مطلب ہے تم اسلام اور اسلام کی تعلیم کوئی چیز جانتے مانتے ہی نہیں مسلمان کا ہے ہو ابھی مانگ رہے ہو بول سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی پخانہ خوری جو ہے نا اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اس کا جی متبادل ہے تم اس غلازت کو چھوڑو اس پر زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں کیونکہ پہلے کافی بول چکا آگے حضرت نے بک بک کی ہے اس پر بولنا تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا نہ ہی ضرورت سمجھتا ہوں یہ بات وہ تھی جو محفل اور مجلس میں ہوئی تھی اس کا کچھ حصہ اگر رہ گیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جو رہ گیا ہے اس پر بھی سمجھو کلام ہو گئے کون سا وہ کیا ہاں بہت اچھے بہت اچھے یہ میرے خیال میں آگے آ ہاں؟ ہے ہے اس میں یہ ادھر سوال انہوں نے کیا بھائی ایک طرف تو یہ بہت کمال کا سوال جی، جی۔ بہت زبردست سوال اور اس پر تبصرہ ضروری سمجھتا ہوں ورنہ سمجھ ادھوری بات رہ جائے لڑکے ہمارے نے سوال کیا کہ ایک طرف تم کہتے ہو نون لیجیے گستاخ ہے گستاخ رسول ہے تو اس نے کہا ہاں جتنے بھی ساتھ اتفاق کرنے والے ہیں ان کے ساتھ سب گستاخ رسول ہیں قرئی صاحب نے کہا ایک طرف گستاخ کہتے ہو دوسری طرف حدیث پڑھتے ہو من سبا نبی الفت لو جو نبی کو گالیاں دے جو نبی کا گستاخ بنے اس کو قتل کر دو تو تمہارا تو حق بنتا تھا اب مقصد اس کا کیا کہہ رہا ہے وہ تمہارا حق بنتا تھا اس کو قتل کو تم اس کا مطلب ہے تم اس کو واجب واجب القتل سمجھتے ہو ایسے جس کو واجب القتل سمجھتے ہو ان کے ساتھ جی، الیکشن کیوں لڑتے ہو الیکشن میں تو زندگی کیا ان کو حکومت کے حق حکومت بنانے کا کرنے کا حق دیتے ہو تو ایک طرف یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے جینے کا حقدار نہیں ووٹوں میں یہ ہے کہ حکومت کرنے کا حقدار ہے یہ تعارف تناخت کیوں تمہارے کلام میں یہ ہمارے نوجوان کا سوال ہے اب اس کا جواب بھی اللہ فسایا صاحب جو ہیں ان کا جو فریق کیونکہ یہ جانب مخالف کے ہیں نا تو جانب مخالف سے پیچھے جو بھی بڑا آ جائے وہ جواب نہیں دے سکے گا اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا بات نہیں سمجھ وہ اپنے پڑھانے والے اپنے ساتھی اپنے گرو مندر یہ وہ سب جمع کر لیں ہاں وہی ہے نا وہ آگے میں چلتا ہوں وہ آگے بتا اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا ساتھی گستاخ سمجھ کر کہتے ہو واجب القتل ہے من سب پر ہے فخ ہو تو واجب القتل کا تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کے سانس لینے کا بھی حق بولو تو صحیح واجب القتل ہے کہ ان پر ضروری ہے اس کو قتل کر دینا اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ فاسق فاجر ہو جائیں گے یہی مطلب ہے دوسری طرف جب الیکشن میں ان کے ساتھ آئے تو الیکشن میں ان کو تو حکومت کرنے کا حق دے دیا جس کو جینے کا حق نہیں تھا اس کے لیے حکومت کا حق ماننا کتنا بڑا سوال ہے بھائی ہے کہ نہیں اب آگے بدھو صاحب نے کیا جواب دیا ہاں ہاں ہاں ہم تو مقابلے میں آتے ہیں مقابلے میں کیا آتے ہیں مقابلے میں آتے ہیں اب میں اس مقابلہ بازی کو سمجھانے کے لیے تھوڑا تبصرہ کروں دو مثالیں دوں گا ایک شخص کہتا ہے کسی کو کہ تیرے باپ کے سر میں جوتے مارنا چاہتا ہوں اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیٹا حلالی ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ دوبارہ یہ لفظ نہ بولوں اگر طاقت ہے تو زبان کاٹ دوں گا جی۔ نہیں تو تیرے ساتھ بیٹھ نہیں سکوں گا ایسے اگر حرامی ہے تو مزید سلسلہ گفتگو آگے بڑھائے گا ایسے جی۔ پھر اگلا یہ کہتا ہے بھائی بات سنو اصول کے ساتھ چلتے ہیں کیسے اصول کے ساتھ بھائی کہتے اصول یہ ہے کہ ٹاس ڈالتے ہیں ٹاس کیا کیا کرتے ہیں قرآن دازی کیا کرتے ہیں قرآن ڈالی کرتے ہیں ٹاس ڈالتے ہیں اگر ٹاس نکل آیا میرے نام کا تو جوتے ماروں گا اگر تیرے نام کا نکلے گا تو نہیں ماروں گا اب بیٹا کہتا ہے ہاں یہ اصول ہے پہلے تو نے کیا بکواس کی اصول کے ساتھ بات کر اب ٹھیک ہے آ جا مقابلے میں اب میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا کیا کروں گا اب ایمان سے بتانا یہ مقابلہ ہے کہ مقابلہ ہے ذرا بولو تو صحیح وہ بےغیرت دوسری مثال بھی چلو دیتا ہوں ساتھ بات سمجھنا ایک آدمی کہتا ہے کسی کو انہی لوگوں میں سے تیری ماں کے ساتھ جنا کرنا چاہتا ہوں حق کیا بنتا ہے وہ خود جانتے ہیں آگے یہ اگر چوچ نہ کرتا ہے تو اگلا کہتا ہے تاس کرتے ہیں قرآن دازی الیکشن اگر قرآن میرے نام سے نکلا تو جنا کروں گا اگر نہ نکلا تو نہیں کروں گا اب اگلا کہتا ہے ہاں اب مقابلہ شروع ہوگا آ جا حق و باطل کی جنگ شروع ہو گئی میرے خیال میں اگر کوئی ماں عقل والی ہوگی نا تو ایسے بچے کو چوہے مار گولی سے مار دے گی کون سی گولی کہ کتا تجھے شرم نہیں آتی وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں یہ خود کہہ رہے ہیں وہ مان رہا ہے نظام کفر کا ہے اس میں رسول کی گستاخی اس میں خدا کی گستاخی کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں زنا بدکاری سب کچھ وہ کر رہے ہیں وہ جی یہ قرآن کے خلاف وہ فلان ایسے وہ کہتے ہیں ہم نے گستاخی کرنی ہم نے کفر کرنا ہے خدا رسول کو بھونکنا ہے سب کچھ کرنا ہے ضلع بدکاریاں یاچیاں لوٹ مار حرام زدگی سارا کچھ کریں گے لیکن آؤ الیکشن اور ٹاسک کے ساتھ قرآن دازی کے ساتھ ایسے اور یہ کہتے ہیں ہاں اب مقابلہ ہوگا یہ حق و باطل کی جنگ ہوگی تو لاکھ لانت ہے جن کے پاس اتنا ہی عقل نہیں کہ ماں کی زنا پر بھی کبھی ٹاس ڈالے جاتے ہیں باپ کے جوتوں پر بھی کبھی ٹاس ہوتے ہیں وہ لانت پڑے تم پر یہ کفر کے طریقے کو اختیار کر کے جب تم گئے دین دین کے لیے تو دین دین کیا ہوا جو تمہارا دین تھا وہ کفر میں بدل گیا وہ دین نہ رہا جو دوسروں کو تم دے گے وہ تم تو دنیا دیکھ رہی ہے تمہارا اپنا اتنا بیڑا گرک ہو گیا ایک طرف گستاخ رسول کہتے ہو اور پھر کہتے ہو ٹاس ایمان سے بتاؤ اے مسلمانوں اگر کسی مسلمان کو کوئی کہے میں تمہارے رسول کو گالیاں دینا چاہتا ہوں مگر ٹاس کے ساتھ قرآن دازی اور الیکشن کے ساتھ تو بہن چوت سے بہن چوت کافر کا بچہ ہوگا جو کہے ہاں ٹھیک ہے ایمان سے بتانا یہ خود رسول بن جائے گا کہ نہیں فوراً تو یہ بن چکے ہیں یہ بن چکے ہیں یہ گستاخ بن چکے ہیں یہ خود بن چکے ہیں لاہور مکالمل آؤ آؤ کفر کے طریقے میں کفر کے گٹر میں گندگی گلادت میں ملوث ہو کر اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھ کر آؤ آؤ ایسے لانت لوگ خود کافر ہو کر بیٹھ گئے کہ تم خود گستا رسول بن گئے خود ماؤ بہنوں کی تل اٹھا رہے ہو بےغیرت کیوں ٹاس مان رہے ہو بغیرت اسلام کبھی کفر و اسلام کے لیے ٹاس نہیں بناتا کبھی قرآن دادی اور الیکشن نبی نے کیا ہے تو بتاؤ وہ بےغیرت کے بچے تمہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ اگر آسمان سے آکام اترتے تھے تو کبھی رسول اکرم نے پوچھا قبول ہے یا نہیں ٹاس ڈالوں قرآن دازی کروں الیکشن کروں بندوں سے پوچھوں اگر کہتے رہے تو رہے ورنہ اٹھا دیتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں کبھی رسول نے کیا لاکھ لانت ہے تم پر جس چیز کی اجازت رسول کو نہیں تمہیں کہاں سے مل گئی سمجھ نہیں آئی میرے دوستو یہ باقی چھوٹی موٹی باتیں لبیک یا کہ اللہ رسول سے چشتی روکتا ہے شرم کر بغیرت چشتی روکتا ہے کتا ہزاروں ریکارڈیاں ہیں تم جیسے کتوں کو روکتا ہوں تم منافع کو کاٹ کر بیٹھے ہو پھر تم مار تو رہا جب تمہاری پارٹی کا نام ہے اور یہی قرائی صاحب کہتا رہا پی پی ایل ایل پی اس کا کیا مطلب ہے تحریک لبا پاکستان یار رسول اللہ کدھر ہے تو بغیرت منافقوں کو روکا جاتا ہے ہمارا نبی منافقوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا تھپڑ مار مار کر بھگا دیا جس طرح ہمارے رسول نے منافقوں کو مسجد نبوی سے تھپڑ جوتے مار مار کر بھگا دیا نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا منافق کہتے تھے یہ نماز سے روکتا ہے الحمدللہ ہم بھی بوتھا سیک کر جلسے سے باہر کر دیتے ہیں چلو کو نگڑ جاؤ لبیک یا رسول اللہ کاٹ کر لبیک کے نعرے ادھر نہ لگاؤ اور پھر تم اسی طرح منافقوں کی طرح بات دہراتے ہو کہ یہ ہمیں یا رسول اللہ سے روکتے ہیں یہ دشمن ہے معلوم ہو اپنے باپ دادا کی سنت ادا کر رہے ہو اور اپنے اپنے نبی کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں پھر آگے ایک اور تمہارا چیز نہیں کہتا ہاں چلو اس کی طرف آپ کہتا ہے جمہوریت یہ دیکھو ایک طرف پہلے خود مان رہا ہے کہ یہ کیا ہے یہ عدی نظام ہے پھر کہتا ہے جمہوریت تو اسلامی ہے کتابوں میں نہیں ہوتا جمہور ویسپا شیر پہاڑ ویسپا ایڈا موٹر سائیکل ہوں ایک بندہ بہ جائے نا تو پچھلیاں لتن کمبل ڈیئر پچھلا پہیا جہا نا وہ تھی بھی بھن کر رہا ہوں پنجابی کی گل ہے آخر کی نے بسپا شیر یہ اسی طرح کی بات ہے امبیسی فلٹر کے ٹو کیٹو سگریٹ کا کش لگا تھا اور کیٹو پہاڑی پر رستا ڈال کر چل رہا ہوتا ہے وہ کتے کا بچہ تو اس سے تو پوڑی نہیں چڑھی جاتی جو سگریٹ پیتا ہے اس سے پوڑی نہیں چڑھی جاتی سانس چڑھ جاتا ہے پیٹو سگریٹ پی کر الٹا کدھر جا رہا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری قوم اتنا بے وقوف لانتی ترین بن گئی ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے فرنگی نے کیسا پاگل کر دیا کہ ایک طرف تو سگریٹ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے سگریٹ پینے میں اتنا طاقت آ جائے گی کیٹوں اوپر چڑھ جائے گا لاکھ اور لکھا ہوا کیا ہے ساتھ ڈبی پہ خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے وزارت لاکھ لانت ہے اس قوم پر وہ ایمان سے کہتا ہوں سکولیوں کے ساتھ کا ملعون بے وقوف بدترین ملعون جو ہے نا جانوروں سے بدترین کبھی نہیں پیدا ہوا ہوگا یہ حال ہے لوگوں کا سگریٹ پینے سے دل کا مریض بن جاتا ہے خود کہہ رہے ہیں اور پھر کہتا ہے کیٹو پر چڑھ رہا اچھا دل کا مریض کیٹو پر چڑھتا ہے بولو تو صحیح یار کسی بغیرت نے کبھی کہا ہے کہ یہ کیا بدماشی ہے تمہاری بھائی اتنا جھوٹ بولتے ہو اور خود کو مہذب کہتے ہو پھر لاننا تھا تمہاری تہذیب پر اگر یہ تہذیبت اور تقریب کیا ہوگی کیا کہہ رہا ہوں کہتا ہے اندر جمہور نہیں ہے کتابوں میں اور بدھو تمہیں سمجھانا تو گدے کے کان میں قرآن پڑھنا ہے بیکار ہے بات نہیں سمجھے لیکن لوگوں کو سمجھانے کی ایک بات کرتا ہوں ایک جمہوریت اسلامی ہے ایک مغربی ہے بغیرت یہ مغالتا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مغالتا منطق کے کاش کے پال لیتے یہ مغالتا ہے تو نے دونوں میں برابری سمجھی وہ بغیر سن وہ جو اماموں کا اماموں وہ امام ہوتے ہیں جو اسلامی جمہوریت ہوتی ہے اس میں کثرت نقطہ فرق سمجھو جی۔ اسلامی جمہوریت جو ہوتی ہے نا اس میں کثرت پر شریعت حاکم ہوتی ہے اور مغربی جمہوریت برعکس ہے اس میں شریعت پر کثرت حاکم ہوتی ہے اسی وجہ سے اگر زنا کے لیے بن جائے کثرت تو زنا جائز شراب کے لیے بن گئی شراب جائز فلمی کنجر جو ہے فلموں کے لیے بن گئی تو فلمیں جائز جو جو لانتے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کثرت سے تو آئے تو وہ تو مشرق کافر ملون اولین لانتی ترین اولین حرام زیادہ ہوتا ہے جو کتے کا بچہ یہ سمجھے کہ کثرت غالب ہے حاکم ہے شریعت پر ہے اور ایسا نظام رکھتا ہے وہ کافرہ مرتاد ہے حرام زادہ مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے کہ کثرت پر حاکم شریعت ہوتی ہے اور ادھر بغیرت یہی وجہ ہے کہ تمہاری ماں مغربی جمہوریت کے اندر کافر مومن پاک پلیت سب برابر ایسے بلکہ الٹا پلیدوں کی یہاں پر برتری ہوتی ہے اور اسلام میں جمہوریہ کا لفظ جہاں لکھا ہوتا ہے بغیرت سور پھنسایا خبردار ہمارے اسلام کا نام لینا چھوڑ دے جہاں پر لکھا ہوا ہے جمہور وہ آئمہ ہے شرم کر اور وہاں پر بھی جب ہم جمہور کی بات کرتے ہیں تو کہنا پڑے گا ادھر دیکھو وہاں پر بھی جمہور کو اس وجہ سے مقدم رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تو پھر بھی محض کثرت غالب نہ ہوئی شریعت غالب یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام نے کبھی ایسی کثرت کو قابل اعتنا نہیں کیا کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی جس کثرت میں شریعت نہ ہو ہمیشہ ہر دور میں آپ مسلمان لانت بھیجتے ہیں کثیر امبو جماعت ہو فاسٹو فاجروں بدکاروں کی ہو اور دلوں سے پوچھ ان دلوں سے تم خود ہی تو کہتے ہو یہ کے ساتھ کتنے تھے کثرت تھی کہ نہیں امام حسین کے ساتھ قلت تھی کہ نہیں تو خنزیر اب یہاں پر کیوں نہیں مان رہا لاکھ لانت ہے تیرے سمجھ پر معلوم ہے میرے دوستو بے حمد تعالی جی۔ ہمارے دوست قرائی نے اگلے کو ایک تو کہتے ہیں جتوں جمے تو ان دیتا یہ اس تو بھی گاہ تو دیتا آگے خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں یہ پھر کہتا ہے کہتے وہ تو میں بھی مانتا ہوں اقبال کہتے ہیں سو گدے ہوں تو ان کے مغز سے انسان کی عقل نہیں بنتی پھٹے منہ تیرا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی میں نے کیا کہا ایک تو ہوتا ہے اور جتوں نکلیا تین اوتے واڑ دیا گا کورئی نے آخیا میں تین اس تو بھی گاہ گان جاگا زندہ باد بیٹا تو ہے کوئی بجا دی تھی نے اللہ پسائے کی سرائی اللہ جل شان ہو ہمیں حق والا بنا ہے حق پر مرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے ایسے ابو جالوں سے انسان تو انسان ان کو جانور ان سے جانوروں کو بھی دور آمین آمین آمین آمین